اللہ جل بیک مولا اللہ جل بیک مولا اللہ جل بیک مولا اللہ جل بیک مولا مو سر گاؤ ادرکنی ادرکنی الراحمين بحق محمد ہم الطاهرين ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جا چھت پر قلم لہرائے گا جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے دیکھنا ایک روز منظر اس طرح کا آئے گا منظروں پر ایک منظر مستقل ہو جائے گا ہاں یہی منظر قیامت کی خبر بن جائے گا ہاں، ساری دنیا میں اجالا نور کا ہو جائے گا چھت پر ایک قلم لہرائے گا جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے رو سنو گے جلد مولا کی صدا آئے میں آ محمد عسکری کا میں کا آ رہا ہے آ رہا ہے مرحبا صد مرحبا آ رہا ہے مرحبا شبیر میں اب شور گری دیکھنا شور گریا دیکھنا پرسے داروں پر شکم پر اپنا مولا دیکھنا جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے سرخ آندھیاں اٹھیں گی پھر سمجھ میں آئے گا جس کی دنیا منتظر تھی پھر وہ منظر آئے گا موسم انصاف لے کر میرا مولا آئے گا انصاف لے کر میرا مولا حجروں میں چھپے گا در بدر ہو جائے گا مختصر لشکر امام عصر کا چھا جائے گا جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے آئے گا جب ہے تیری تلوار کا وہ ورث دار دیکھنا چلتی ہے کیسے تیغ شیر کردگار پھر زمین و آسمان تک ایک ہی ہوگی پکار شاہ شاہ مردا مردا شیر شیر پروردگار پروردگار لا فتح الا سیف الا شے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے اتنا اس طرح مولا مجلسیں کروائیں گے مجلسوں میں کربلا والے بلائے جائیں گے نعرہ ہے در لگے گا پنجتن جب آئیں گے نعرہ ہے در لگے گا پنجتن جب آئیں گے دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا دیکھنا ان مجلسوں میں ہر شہید آ جائے گا ہر شہید آ جائے گا پھر تو وہ ماتم کریں گے آسمان ہل جائے گا جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے جب مولا آئیں گے نر جس کا پلک سے جب زمین پر آئے گا آئیں گے سارے فرشتے اولیاء اور انبیاء آب کو سر کی سبیلے بھی لگیں گی جا بجا آب کو سر کی سبیلے بھی لگیں گی جا بجا ان کے آتے ہی ستارے وہ زمین پر آئیں گے آتے ہی ستارے زمین پر آئیں گے ان کے آتے ہی ستارے وہ زمین پر آئیں گے دیکھنا شہر خاموشا میں دیے جل جائیں گے گے جب مولا آئیں گے آئیں آئیں گے گے اکبر و عباس قاسم کے لیے گریا کنا روئیں گے ماتم کریں گے جب امام میں سجا فاطمہ زہرا کی آئے یہ آواز ہے زہرا کربلا والے حسین کربلا والے حسین غریبوں پہ وطن ہے کربلا والے حسین تیرا نانا کر رہا ہے تیری مظلومی پہ بین جب جب مولا آئیں گے مولا آئیں گے پیش مجلس سید سر جاد خود بچھوائیں گے مرسیا پڑھتے ہوئے بابا کا اکبر آئیں گے حضرت عباس بھی اپنے علم کو لائیں گے حضرت عباس بھی اپنے علم کو لائیں گے نوح اکری سے مولا میرے لکھوا پھر یہ نوحہ ساتھ میں سرور کے سب پڑھوائیں گے اللہم کل ولی کیا حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا عبائی فی آبہ الساتھ وفی کل ساوہ ولی وحافظا وقائدا ولا فرا ودلیلا ويسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا